بے شک وہ سلمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے نہایت مہربان رحم والا